شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم نے اور انہوں نے ابو وائل سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جب علی رضی اللہ عنہ نے امار اور حسن رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو اپنی مدد کے لیے تیار کریں تو عمار رضی اللہ عنہ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا مجھے بھی خوب معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھے تم علی رضی اللہ عنہ کا اتباع کرتے ہو جو برحق خلیفہ ہیں یا عائشہ رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری حدیث سمر تین ہزار سات سو بہتر